جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھٹلایا اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا